نحمد و نسلی کریم اما بعد امباد باللہ من الشیطان الرجیم رب لی صدری و یسرلی عمری من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولاۃ وسر وطم من بالخیر سید پارے کا رکو نمبر پندرہ ہے جو آیت نمبر دو سو چھتیس سے دو سو بیتالیس تک ہے پارا نمبر ٹو رکو نمبر ففٹین آیت number two thirty six two two forty two سب سے پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ہم لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر تلق تم تلق دو تم انسا عورتوں کو معلوم جبکہ نہیں تمسو ہننا چھوا ہو تم نے ان کو ٹچ کیا ہو ان کو اشارہ ہے سیکشل ریلیشن شپ کی طرف او تفریدو یا تم نے مقرر کیا ہو لہنہ ان کے لیے فریدہ حق مہر و مت او ہننا اور تم فائدہ پہنچاؤ ان کو الموسے اوپر خوشحال آدمی کے وسط والے یعنی مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہے وسط والے پر قدر ہو اس کی طاقت کے مطابق وہ المقتری اور اوپر تنگی والے کے تنگی والے یعنی کم مال والے کم انکم والے پہ قدر اس کی طاقت کے مطابق ام فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے حقن حق ہے المحسنین نیکی کرنے والوں پر و ان تلق اور اگر طلاق دو ان کو من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمسو کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو وقت فورت تم اور تحقیق مقرر کیا تم نے لہن فریدتاً ان کے لیے حق مہر فنسفو تو آدھا ہے ما فورت تم اللہ مگر یافونا وہ عورتیں معاف کر دیں او یافوا یا وہ معاف کر دے اللذی جس کے یا جو بھی یدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے اقدت النکاح اقد نکاح یا نکاح کی گرہ وان تعفو وان تعفو اور یہ کہ تم سب نرمی برتو اقربو زیادہ قریب ہے لتقوا تقوا کے ولا تنسبو اور نہ تم بھولو الفضل انصاف کرنا یا فضل کرنا بینکم اپنے درمیان ان اللہ بے شک اللہ بیما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کرو علسلاواتی نمازوں پر وصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموں اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر فائنخت تم پھر اگر خالت خوف میں ہو فری تو پیدل واکنگ او رکبانن یا سوار یعنی رائٹ پہ ایزا تو جب امین تم امن میں ہو جاؤ تم فضکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو کما علمکم جیسے کہ اس نے سکھایا تم کو معلم جو کہ نہیں تھے تکونو تم سب تالمون تم جانتے والذین اور وہ لوگ یو جو وفات پا جائیں ڈیتھ ہو جائے منکم تم میں سے وہ یزرونا اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں وسیعتاً وسیعت کرنا ہے لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے یا ان کی بیویوں کے لیے متعن ایک متعن فائدہ اٹھانا الحول ایک سال غیر اخراج بغیر نکالے فعین خرچنا نہ پھر اگر وہ نکل جائیں فلا جناحا تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فی ما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ معروف بھلے طریقے سے واللہ اور اللہ عزیزن غالب ہے حکیم حکمت والا ہے وللمطلقاتی اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ان فائدہ اٹھانا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے حقن حق ہے المتقین ڈرنے والوں پر کذالکا اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تاقلون تم عقل سے کام لو بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن